بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سنوہے میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار ناؤ کرتے مگر ظلم